السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 499 یہ اصلاحی سبق ہے ایک جگہ سے سوال آیا ہے اس سوال کا میں جواب دے رہا ہوں کچھ مردوں اور عورتوں نے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ نماز روزہ ذکر تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن کھول کر بیٹھتی ہوں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے بہت کوشش کرتی ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن بد دل ہی نہیں مانتا اور بہت کوشش کرتا ہوں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں دعا بھی مانگتا ہوں لیکن توفیق نہیں ملتی اس کے کیا وجہ ہے جواب عمل کی توفیق سلب ہونے کا سبب عمل کی توفیق سلب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے مشتبہ اور حرام کمائی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے حلال اور حرام کا کوئی امتیاز نہ کرے مشتبہ اور غیر مشتبہ کو نہ دیکھے پیسہ مقصود ہو جائے کہ جس طرح ہو پیسہ بٹور لو ڈکیتی سے ہو چوری سے ہو رشوت سے ہو سود سے ہو دھوکہ سے ہو جھوٹ سے ہو کسی بھی انداز سے پیسہ آنا چاہیے ایسے پیسے کا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ توفیق جاتی رہتی ہے کچھ چور میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا مولی صاحب دعا کرو میں نے کہا بھائی کیا دعا کروں یوں کا ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں اللہ تعالی برکت دے تو اللہ جو بھی پیسہ دے گا اس میں سے آدھا ہم بیواؤں پر لگائیں گے اور جو ہے مسجد بنائیں گے اس لیے برکت کی دعا کرو اب بتاؤ ان کے لیے ان یہ سمجھتے ہیں برکت چوری کے مال میں برکت ہوتی ہے چوری کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور چوری کیا ہوئے پیسے سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا حرام مال کا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ایک آدمی نے مجھے فون پر پوچھا ہے کہ میں بمبئی میں نواب مسجد میں میں نے زکات پر بیان کیا رمضان میں جہاں موٹر میں بیٹھا تو ایک آدمی نے فون پر کہا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے زکات پر بہت اچھا بیان کیا ہے ماشاء اللہ اب میں نے جو ہے پچیس لاکھ روپے چوری کیے ہیں یہ بتائیے کہ اس پر کتنی زکات آئے گی اب میں نے کہا یہ مالی تیرا نہیں ہے تو زکات کہاں سے آئے گی یہ تو غیروں کا مال ہے اس لیے حرام پیسے سے حرام پیسے سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی یاد رکھنا عبادت کی توفیق میں سلب ہو جاتی ہے بہرحال حاصل یہ نکلا کہ عبادت کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں دل میں نور ہو اور نور دل میں جب آتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو حلال کی ہو اور حلال کی ہو اور حلال کا لقمہ میسر ہو رزق حلال میں قلت اور برکت ہوتی ہے حلال کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوا کرتی حرام کمائی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو لیکن عادتاً حلال کی کمائی کم ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بڑھا دے اور حلال مال بہت دے تو وہ بات اور ہے مگر عام طور پر حلال پیسہ کم ہوتا ہے اور حرام مال زیادہ ہوتا ہے مگر عادت لازمی بات یہ ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے مگر برکت حلال کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ نمایاں ہوتی ہے حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو سینما دیکھنے کے جذبات ابھریں گے اور اور گنا کرنے کے جذبات ابھریں گے غیبت کرنے کے جذبات ابھریں گے جھوٹ بولنے کے جذبات ابھریں گے زناکاری کاری کے جذبات ابھریں گے آنکھیں میلی ہوں گی اور طرح طرح کے وساوس دل کے اندر گے یہ حرام مال کی نحوست ہے اس لیے اللہ تعالی سے حلال کمائی مانگو آج میرے ساتھ وہی دعا پڑھ لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیہ السلام نے سکھائی تھی پڑھیے میرے ساتھ اللہ زبنی طیبہ وسط ملنی صالحہ اے اللہ مجھے حلال لقمہ کھلا اور مجھے نیک کاموں میں استعمال کر یہ دعا پڑھتے رہیے علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھی حلال روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے اور حرام اور مشتبہ روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس مجھے ایک ایک, ایک, ہدیہ بھی دینا ہے حلال کمائی کیسے گھر میں آئے یاد رہا تو کل کے سبق میں دے دوں گا انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین